جی جیلو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی، اسم شریف ہے جناب جیسے اچھا، اچھا، اچھا۔ جی جناب کرانی میرا جی فضل احمد چشتی جی خرید ہے الحمد اللہ کاروبار خیر ہے جی جی اللہ کرم ہے پنڈی اچھا، پنڈی جی جی میں میں میں کیڑی جگہ مفتی سلیمان صاحب انہیں آج کل چونکہ اپنا چھوٹا جا بنا رہے ہیں مطلب بچیاں زیادہ اچھا ہو جی جناب میں کچھ اتھے پنڈی ساڑے ایک استاد نے مفتی عبدالسلام صاحب انہوں کو پڑھ رہے ہیں پھر میں تو کراچی دیا ہاں, ہاں۔ کچھ ایسا بات بھی اچھا کی مسئلہ سکول دے ڈاکٹر نائک آلا تے تاہر القادری آلا جدا فتوہ ابلی اس کے راکھ سارا ہاں تو تو سانوں نے ایک ٹہرے چی کھڑے کر دیتا برابر اچھا اچھا اچھا اچھا

جی کوئی تحقیق ہوگی تو پھر بندہ کپر پہ ایک ہاں۔ دم ہاں، ہاں۔ جی ذاکر نائک اور ترل قادری صاحب کے بارے میں پھر بھی کسی حد تک ہو کیونکہ کافی پہلے بھی علماء کافی ایکشن جڑے نے میں ایسی بھائی ریاض قادری صاحب کے بارے میں اگر تھوڑا یہ موقف ہے تو کوئی ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے اچھا اصل سے

متفق ہوں نے کوئی جزبا متفق ہوں نے لیکن او دے اجزاء جڑے نے نا جی، وہ جی۔ ہاں تہذیب فرنگی دے اجزاء جڑے نا وہ جی۔ ضرور اسلام دے متصادم نے پاوے کل جمع کرو پاوے باہر جمع کرو تو او جڑا قلبی طور دے اوتے انہاں نال متفق ہے اور اس نظام نو کلن جزاں ترقی سمجھدا ہے جے واقعی جویں سمجھدے نے اسلام اچھا حضور میں ایک گزارش کر رہے کہ یہ نظام نظام تو کے کے مراد مراد ہے ہے ہے دا اتفاق و و نا نا فکر فکر عمل عمل فرنگی جی، جی۔ جڑا جی، اس نال اونوں اعلی سمجھنا اور جس طرح او دا مطلب ہوئی فرنگی فکر و عمل دا مطلب ہے کہ فرنگیت جو تو آ رہی ہے جو جس رنگ چ آئی ہے ایک مخصوص فکر ہے وہ کی ہے کہ ایک نظام ہے اور دنیا میں واحد نظام یہی ہے کسی کو ترقی سمجھیں گے کسی کو یہ انسان کے بغیر انسان کے بغیر نہیں جی سکتا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی یہ فکر و عمل یا فرنگی فکر و نظر یہ مفہوم کلی ہے نا میں یہ سمجھنا ہوں کہ آپ اس کی جزیات اگر بیان کر دیں جی۔ تاکہ میرے ذہن نسیم ہو کے ہاں، جی جی وہ جناب ہے فرنگی سیاست ایک ہے جی، جی۔ فرنگی معاشرت جی جی ایک ہے فرنگی معیشت جی جی ہاں فرنگی جمہوری نظام ہی نہیں ہاں جی۔ آ جاتی فرنگی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت جیڑا ہے نا جی،, جی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جی جی بالکل ہاں، اسلامی نظام حکومت دے نال جو متصادم ہے کلن اور بازن وہ فرنگی نظام ہے سیاست نو قرار دیتا جاندہ ہے وہ لا دین ہوتا ہے وہ لا دینیت جڑی ہے وہ کسے جوزے شمار ہوئے کسے کلے شمار ہوئے لا دینیت ہر رنگ اچھ کو فروتی ہے جی، جی۔ سمجھا لی جی جی لادینیت جڑی ہے نا جی جی ہاں، وہ جنہوں سیکولرزم کہنے جی، جی، ہاں یہ سیکولرزم نظام ہے یہ تعلیم بھی سیکولر ہے لادین تعلیم ہے اسی وجہ سے لادین تعلیم لادین نظام کو چلانے کے لیے فرنگیوں نے جاری کی تھی اور جناب معاشرت جڑی ہے جی، معاشرت رہن سہن سمجھ آ رہی نا جی، جی۔ ہاں، تو معاشرت بھی فرنگی رہن سہن کے جی۔ اندر بے پردگی بچ آ جاندی ہے سارا کچھ بچ آ جاندہ ہے اور اچھا، معیشت جڑی نا مرد معیشت جو ہے نا معیشت وہ بھی ایسا کون اور لازمی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ حلال آرام کی تمیز جو ہے نا کلن جزر ختم کی جائے

تو جی. اگر عمل جو ہے نا ہاں. اگر ہاں. فی ذات سے ہی کوئی مباح ہوئے گا نا تو اس کو ہاں. جو پیچھے اعتقاد ہے وہ حرام لے غیر ہی یا کفر بنا دے رہا ہے یہ چیز ہے یہ آپ اگر سمجھ سکتے ہیں تو یہ جی. اصل ہے بالکل میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اس طرح کی اب مفہوم کلی کے اعتبار سے یہ جتنے افراد پائے جاتے ہیں نا مفہوم کلی کے ساتھ میری بات سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل انفرادی طور پر کیسے یہ چیز ایڈجسٹ ہو سکتی ہے کیسے اس کا انتباق ہو سکتا ہے مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ٹھیک ہے مفہوم کلی کے اعتبار سے تو بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق مفہوم ہے یہی تصویر ہے جب مفہوم کلی کے ساتھ اتفاق ہے تو جزی جو ہے وہ کلی کو بغیر پائی جا سکتی ہے تو آپ کو پتا ہے نہیں ہاں بالکل جہاں پر یعنی جزی جہاں پر ہوگی وہاں پر کلی ہوگی کہ نہیں ہوگی دیکھیے تو آپ آپ منطق میں مفہوم کلی سے مراد یہ کہ منطق میں میں نہیں میں سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں ہاں۔ بات عرض کر رہا ہوں یہاں پر یہ منطق والا قاعدہ تو ظاہر چلتا ہی نہیں نا آپ بات بھی بات ہے بھائی منطق کا قاعدہ کیوں نہیں چلتا سنو منطق کا قاعدہ کیا ہے یہ قاعدہ ایک عقل سلیم اس کو تسلیم کرتی ہے اور یہ ایک علوم حقیقیہ میں سے بات ہے اس کو یہ تو علم حقیق ہے اس کو کافر مومن ہر ایک پہچانتا ہے جانتا ہے کہ جہاں پر جزی ہوگی وہاں پر کلی ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شوکر صاحب ہوں یہ شوکر صاحب ہے ہاں جی یہ انسان بات تشخص ہے تو جزی ہے اگر اکیلا انسان ہو تشخص ہٹا دو تو کلی بن جاتا ہے تو اب بتائیں کوئی جزی کلی کے بغیر کیسے پائی جائے گی بھائی میری میری آپ گزارش تو پہلے سن جی، جی۔ تو پوری نہیں سن رہے جی۔ آپ کو بہت زیادہ یعنی آپ میں تفلات عرض کر رہا ہوں میں نہیں ہے میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کیا ٹھیک ہے جی جی